سعید نے بیان کیا قطادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سولہ